سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور بو بدلی ہوئی چربی والے سالن کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کی حدیث نمبر چار سو پینتیس مسند احمد